السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three three three حضرت آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو تم نے گیہوں کیوں کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک بیوی نے مجھے ایسا مشورہ دیا تھا حضرت ہوا نے دادی نے اب یہ جو روایت تفسیر ابن کثیر جلد تین صفحہ ایک سو تریسٹھ پر یہ روایت موجود ہے وہ روایت سن لیجیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کھا لیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں اس درخت سے منع کیا تھا تو تم نے کیوں کھایا تو کہنے لگے کہ بیوی نے مجھے ایسا مشورہ دیا تھا تو کہا اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوا کو یعنی عورت کو یہ سزا دیتا ہوں کہ حمل کے زمانے میں بھی اس کو تکلیف اور بچہ جب پیدا ہو تو بھی اس کو درد اور شدید درد لاحق رہیں گے یہ سن کر حضرت ہوا رونے لگی تو کہا گیا کہ ولادت کے وقت تم اور تمہارا بچہ دونوں رویا کرو گے بس یہ میں نے اب اس روایت کا درجہ کیا ہے وہ تو پوچھ رہے نا محدثین سے ایک چیز علامہ ابن کثیر نے لکھی ہے وہ میں نے بھیج دی بس یہ میں نے کہہ دیا اب آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کلمات سیکھے تھے پڑھیے میرے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے کہ اس طریقے سے مانگو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے خدا کی شان یہ ہے کہ حضرت اسی لیے عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں انجیر کے پتے لباس کی شکل میں جوڑ کر باندھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ آدم اور ہوا کا لباس نورانی تھا ایک دوسرے کو ننگا برہنا نہیں دیکھ سکتے تھے اور جب برہنی برہنگی ظاہر ہو گئی ننگا پن ظاہر ہو گیا تو اس برہنگی کو چھپانے کا خیال قدرتی طور پر ہوا کہ چلو بھائی یہ تو ایک دوسرے کا سطر دیکھ رہے ہیں قدرتی طور پر ہوا حضرت قطع نے کہا ہے کہ آدم نے کہا تھا کہ عرب کہ مجھ سے چوک ہو گئی کیا میں توبہ اور استغفار کر سکتا ہوں اللہ نے کہا ہاں ہاں کر سکتے ہو توبہ اور استغفار اور اللہ نے کہا کہ اس صورت میں میں پھر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا لیکن ابلیس نے بجائے توبہ کی اجازت مانگنے کے محلت کا سوال کیا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک محلت دے دے تو خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز دی گئی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور ابلیس کو جو ہے قیامت تک کے لیے جو چیز اس نے مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی تو اس نے کہا میں تیرے نیک بندوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اللہ قدم سرا تقل مستقیم ہاں کہ میں ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو گناہ بھی ابترا کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم تو ان کو بہکائے گا اور وہ میرے ساتھ توبہ اور استغفار کریں گے تو میں ان کو معاف بھی کرتا رہوں گا اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے یہ ساری تفصیل تفسیر ابن کثیر جلد تین صفحہ ایک سو تریسٹھ سے لی گئی ہے اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو القیوم بتوب اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اور اللہ قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ دیجئے قرآن یہ مؤثر دعوت بھی ہے اور قرآن مقبول دعائیں بھی ہیں یہ ذہن میں رکھنا قرآن کو پڑھیے بھی اور قرآن شریف کا ترجمہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا تدبر کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد رب العالمین